ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله, إلا الله وحدہ لا شریک شری کرشد ان محمد ابد رسول اما بعد فعن احسن الکلام کلام اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر العمور مہدا ساتوہ و کلو محد ستم بدا و کلو بداۃََ ضلالہ وہ کلو ذرالفنار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی علیہ السلام پر درود السلام کے بعد میں تمام بھائیوں کا تمام بہنوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تمام مریضوں کے لیے بالعموم اور میرے لیے بالخصوص خوب دعائیں کی ہیں اور دعائیں جاری ہیں مجھے معلوم ہے ان دعاؤں کے برکات میں دیکھ رہا ہوں کہ پانچ مہینے پہلے میری کیا صورت حال تھی اور میرے اپنے عزیزوں کے کیا تبصرے تھے لیکن آج اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ میں دوبارہ آپ کی صفوں میں شامل ہوں مجھے اب بھی اپنی بیماری اپنی کمزوری کا اعتراف ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے جس طرح گفتگو کرنی چاہیے میں نہیں کر پا رہا لیکن آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں صرف میں آپ سے محبت نہیں کرتا اس لیے میرے ٹوٹے پھوٹے جملے بھی آپ غور سے سنیں گے اور قبول کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ مجھے صحت دے اور ماضی میں جو مجھ سے کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تعالی گزر فرمائے اور آئندہ اللہ مجھے نیکی کی توفیق ادا فرمائے آپ کو معلوم ہے کہ آیت الکرسی کی تفسیر چل رہی تھی اور ہم اسی جگہ پر پہنچے تھے کہ میں یا ما بین بیندیم وما خلفا ہوں اس کی تفسیر باقی تھی کہ آسمانی فیصلہ آ گئی ہے ان الفاظ کا لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے سیاق کو بھی جانتا ہے اور سباق کو بھی جانتا ہے یہ لفظی معنی ہے پوری کائنات جو وجود میں آ چکی ہے یا جو آئے گی سب کے بارے اللہ کے پاس علم ہے اصل میں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے مختلف انداز ہے یہ بھی اللہ کا تعارف ہے کہ پوری کائنات کے بارے ان کے سیاق اور سباق کو وہ جانتا ہے اور کوئی جانتا اور کوئی جانتا ہی نہیں کوئی بھی جانتا یہ ہے خالق یہ ہے الہ آپ خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھیں جس شخص نے خالق اور مخلوق کا فرق سمجھ لیا وہ کامیاب ہے جو نہ سمجھ سکا وہ گمراہ ہے چاہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے زکاتیں دے رہا ہے وہ گمراہ انسان ہے فرق کیا ہے آپ سمجھیں اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے پوری مخلوق میں افضل ترین مخلوق انسان ہے انسانوں میں افضل ترین لوگ انبیاء ہیں اور انبیاء میں افضل ترین محمد الرسول اللہ ہے اس لحاظ سے ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اللہ کی پوری مخلوق کے سردار محمد الرسول اللہ پوری کائنات کے سردار ہیں لیکن آپ بھی نہ کائنات کے سیاہ کو جانتے ہیں نہ سبا کو جانتے ہیں کائنات کے سیاق و سباق کو وہ کیا جانیں گے کائنات کے امام جبکہ خود ان سے بہت سارے کام ہوتے تھے جن کو وہ خود بھول جاتے تھے بھول جاتے آپ اندازہ لگائیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مثالیں بہت ہیں ایک مثال دوں چھوٹی سی نبی علیہ السلاط والسلام نے ایک دن اصر کی نماز پڑھائی نماز اثر کی کتنی رکاتے ہیں چار لیکن آپ نے دو رکاتیں پڑھائی دو رکاتیں آپ نے پڑھائیں اور آپ نے سلام پھیر دیا لوگ پریشان ہیں لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے کیونکہ نماز پڑھانے والے کون ہیں افضل الخلائق پوری کائنات کے امام سردار محمد الرسول اللہ کسی میں ہمت نہیں کہ آپ کے سامنے آئے اور پوچھے یہ کیا ہے کون پوچھے سب پریشان ہیں ایک شخص سامنے آ گیا جس شخص کے احادیث میں مختلف القاب ہیں اس کو زمالین بھی کہا گیا ہے زلیدین بھی کہا گیا ہے مختلف القاب ہیں آیا لوگ خاموش ہیں اور آ کر کہنے لگا آپ کو و سلا دو امن سیدھا اے اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں آج اثر کی نماز کم ہو گئی ہے یا بھول گئے ہیں نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے غور کریں سوال پر غور کریں ایک ہی جملے میں دو سوال ہیں اکوصرت اس تو کیا نماز کم ہو گئی ہے مقصد یہ ہے اگر نماز کم ہو گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہی آئی ہوگی آپ پر وہی آئی ہوگی آپ ہمیں نہیں بتا سکے نماز کم ہو گئی ہے کیونکہ نماز آپ بھی کم تو نہیں کر سکتے آسمان سے نماز کم ہوئی ہوگی ام نسیتا یا بھول گئے ہیں کیا مطلب مطلب یہ آپ افضل الانبیاء ہیں سب کچھ ہیں لیکن آپ الہ نہیں ہیں کہ آپ نہ بھولیں آپ رب نہیں ہیں کہ آپ سے آپ سے بھول نہ ہو آپ انسان ہیں آپ بشر ہیں آپ اندازہ لگائیے غور کریں یہ اس امت کی افضل ترین جماعت ہے لیکن عقیدہ کیا ہے کہ آپ بھی انسان ہیں آپ بھی اولاد آدم میں ہیں آپ بشر ہیں بھول سکتے ہیں نہ بھولنے کی صفت صرف ایک اللہ کی ہے بس عقیدہ بناؤ عقیدے کو سمجھو نہ بھولنا یہ خالق کی صفت ہے اکثرت اصطلاح صلاح تو کیا نماز کم ہو گئی ہے ام نسیتا یا آپ بھول گئے ہیں چونکہ نماز کم نہیں ہوئی تھی آپ بھولے تھے لیکن آپ کو یقین تھا کہ میں نہیں بھولا آپ مطمئن تھے کہ میں نے پوری پڑھائی غور کریں آپ مطمئن ہیں کہ میں نے پوری پڑھائی ہے اس لیے آپ نے کیا فرمایا فرمایا لم تکسر ولم انسا لم تکسر ولم انسا نہ تو نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں نماز کم نہیں ہوئی میں بھولا بھی نہیں ہوں مطلب یہ ہے کہ آپ مطمئن ہیں دیکھیں غلطی ہو چکی آپ کو پتہ نہیں ہے یہ ہے انسان یہ ہے افضل الخلائق جب افضل الخلائق غلطی کر سکتے ہیں ہیں تو پھر باقی کسی کی مثال کیا دیں خالق اور مخلوق کو سمجھو عقیدہ بناؤ کہ خالق کی کسی ایک صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اگر خالے کی کسی ایک صفت میں مخلوق میں سے کسی ایک کو شریک کیا جائے اسی کا نام شرک ہے بس فرمایا لم تک سر بھائی نماز کم نہیں ہوئی بلا انسا میں بھولا بھی نہیں ہوں پھر ایک دم نبی علیہ سات وسلام نے صحابہ کو دیکھنا شروع کر دیا کہ ذریعدین کیا کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے تم نے اس کا سوال نہیں سنا میرا جواب نہیں سنا یہ کہتا ہے کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں میں نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہو گئی تم کیا کہتے ہو صحابہ کا ابو صدیق موجود ہیں عمر بن خطاب موجود ہیں سب موجود ہیں اب لوگوں میں تھوڑی سی ہمت آ گئی تھوڑی سی ہمت آ گئی اب لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک بات تو ضرور ہوئی ہے ایک تو ہوا ہے ذریعدین جس طرح کہہ رہا ہے ایک چیز ہو گئی ہے باقی ہو گئی ہے کیوں آج کی آپ نے آج دو رکعت نماز پڑھائی ہے اچھا سب نے کہا جی ہاں فرمایا اٹھو صفے مناؤ غور کریں صفے مناؤ صحابہ کرام نے صفے بنائی آپ نے دو رکعتیں اور پڑھائیں سجدہ صاف کیا آپ نے سلام پھیرا سلام پھیرنے کے بعد آپ نے مختصر خطبہ دیا میں آپ کو وہ سناتا ہوں آپ نے جو خطبہ دیا میں مختصر خطبہ ہے آپ نے فرمایا انما انا بشر او لوگو میں انسان ہوں یہ خطبہ ہے سنو انما انا بشر میں انسان ہوں بات واضح کہ میں بشر ہوں انسان ہوں اندازہ لگائیے ان مانا بشر میں بشر ہوں میرا تعلق نسل انسانیت سے ہے آگے کیا فرمایا انسا کما تنساون انسا کما تنساون جس طرح تم بھول جاتے ہو میں محمد بھی بھول جاتا ہوں اللہ میں بھی بھول جاتا ہوں اللہ اکبر کبھی یہ ہے کائنات کے امام آپ کا مقام آپ کی شان آپ کی عظمت اپنی جگہ پر لیکن اس کے باوجود آپ بشر ہیں آپ انسان ہیں نسل انسانیت سے آپ کا تعلق ہے اولاد آدم سے آپ کا تعلق ہے انسا کما تنساؤن تم نہیں بھول جاتے میں بھی بھول جاتا ہوں بھول جاتا ہوں یہ خارق ہے جو نہیں بھولتا پوری کائنات کا اس کے پاس علم ہے اور وہ بھولتا نہیں کائنات کے امام کے پاس لوگوں کا علم کیا خود ایک کام کیا بھول گئے بھول گئے آپ سمجھیں خالق اور مخلوق کا فرق سمجھیں اور خالق کے بارے عقیدہ بنائیں اس کی کسی صفت میں مخلوق میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہے نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی جن کوئی شریک نہیں وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی بس یہ ہے عقیدہ فرمایا تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں آگے فرمایا فیضا نسی تو فضک کے رونی فرمایا کہ سنو جب میں بھول جاؤں جب میں بھول جاؤں یا دہانی کرا دیا کرو بس میں بھول جاؤں یا دہانی کرا دیا کرو یہ کون ہے محمد اور رسول باقی کائنات کی کیا مثال دوں جس طرح آپ پوری کائنات کے سردار ہیں انبیاء کے سردار ہیں آپ کی امت بھی تمام امم کی سردار ہے اور آپ کی امت میں افضل ترین جماعت صحابہ کرام کی نہیں بھول جاتے تھے بھولتے نہیں تھے بھول جاتے ایک صحابی سیدنا عمر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے المنین وہ دن یاد کریں کہ سفر میں تھے اور ہم دونوں تھے ایک تم تھے ایک میں تھا اتفاق یہ ہے آپ پر بھی غسل فرض ہو گیا تھا میرے اوپر بھی غسل فرض ہو گیا تھا اتفاق سے نہ مسئلے کا علم آپ کو تھا نہ مجھے تھا میں نے کیا کیا تھا چونکہ پانی نہیں تھا میں مٹی میں لت پت ہو گیا تھا پورے جسم کو مٹی میں لگا لیا تھا اور آپ نے سرے سے نماز نہیں پڑھی تھی پانی ملے گا میں دیکھوں گا آپ نے یوں کیا تھا میں نے یوں کیا تھا اور ہم دونوں نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے آپ نے فرمایا تھا نہ یوں کرنا تھا نہ یوں کرنا تھا بلکہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لینا تھا عمر یاد ہے سید عمر ہنس رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سید عمر خلیفہ ہیں ہنس رہے ہیں عمر کیا بات ہے عمر کہتے ہیں تم کہہ رہے ہو تم کہہ رہے ہو اور ابھی تک بھی مجھے بات یاد نہیں آ رہی تم کہہ رہے ہو میں سن رہا ہوں کہ ہم دونوں تھے یوں ہو گیا تھا لیکن مجھے یاد ہی نہیں مجھے ابھی تک یاد نہیں آ رہی بات ہاں ہم دونوں تھے عمر تم اور میں تھے واللہ ایسا ہو گیا تھا سید عمر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا حوالہ دے کر میں یقین کر لیتا ہوں میرے ذہن میں نہیں آ رہی بات قیامت دن اللہ پوچھے گا تب بھی میں حوالہ آپ کا دوں گا کہ بھول جانا اور یاد بھی نہ رہنا یاد دہانی کرائی کی پھر بھی یاد نہیں یہ بات یہ ہے انسان خالق ہے جو بھولتا ہی نہیں ہے بھولنا جس کی صفت ہی نہیں ہے ہیں اس کے پاس پوری کائنات کے سیاہ کا بھی علم ہے اور سبا کا بھی علم ہے یہ ہے کا معنی کہ میں یا لم ما بین ایدیہم وما خلفہم اقول قول هذا الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد میری اس بیماری کے دوران آپ بھائیوں نے بہنوں نے خوب دعائیں کی ہیں اور دعاؤں کا حق ادا کیا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے مزید دعا کریں اللہ مجھے صحت دے دے اور پہلے سے بھی بہتر زندگی فرما دے میں نے مختلف ڈاکٹروں سے مختلف اطبا سے علاج بھی کروائے ہیں اور جاری ہیں ان تمام ڈاکٹروں کا اطباء کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر دے بالخصوص اس دوران اللہ کی توفیق سے اللہ کے حکم سے اللہ کی مشیت سے جس دوائی نے اللہ کی توفیق سے سب سے زیادہ کام کیا سب سے زیادہ جس شخص نے میرے علاج میں دن رات ایک کر دیا اور اللہ پاک نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دی وہ حکیم عامر عامر حکیم عامر ہیں حکیم عامر قاسمی ان کو بولتے ہیں جو مختلف جگہوں پر بیٹھتے ہیں غالباً دو دن مستقل شاید وہ دبئی بیٹھتے ہیں ایک دو دن سعودیہ بھی ہوتے ہیں پاکستان میں کراچی کی مختلف جگہوں پر بیٹھتے ہیں چونکہ ان کی اصل رہائش چونکہ نیو کراچی میں ہے اس لیے زیادہ وقت یہاں دیتے ہیں یہاں ان کا دواخانہ ہے یہاں ناگن پہ ناگن پہ ان کا دعا خانہ ہے ساتھی ان سے ضرور رابطے میں رہیں اللہ پاک نے ان کی ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے رات دن ایک کر کے اس نے میرا علاج کیا ہے شفا مجھے اللہ نے دی ہے لیکن اس کی دوائیاں میری تندرستی کا سبب بن گئی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے میں نے زندگی میں پوری زندگی میں میں یہ نہیں کہ آج بیمار ہوا ہوں آپ کو پتا ہے کہ پانچ سال پہلے مجھے اٹیک بھی ہوا تھا وہ بھی خطرناک ہوا تھا لیکن میں نے زندگی میں کبھی اسٹیج پر میک کے سامنے نہ کہ کبھی کسی حکیم کا کسی ڈاکٹر کا نہ کسی پروفیسر کا کسی اور کا تعارف نہیں کرایا میرے خیال میں زندگی میں پہلی مرتبہ میں اس شخص کا تعارف کروا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس ساتھی کو خیر خیادہ فرمائے انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور محنت کر رہے ہیں مجھے ایک دن انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہجامہ آپ ہجامہ کے بارے کیا کہتے ہیں میں نے کہا سنت ہے اور میں کئی مرتبہ ہجامہ کروا چکا ہوں آپ آئیں الحمدللہ وہ تین مرتبہ انہوں نے میرا ہجامہ بھی کیا ہے مزید بھی انہوں نے کہا کہ کروں گا میں نے کہا انشاءاللہ میں یہ بھی چونکہ سنت ہے اور سنت سمجھ کے انشاءاللہ شاء اللہ ہجامہ کروا رہا ہوں کرواؤں گا اور انشاءاللہ یہ چیز بھی میرے لیے ثواب کا باعث بن جائے گا انشاءاللہ باقی آج کے جمعہ میں جو میرے خطبے میں کل بات تھے اس میں جو کمی بیشی ہو گئی ہو ان کو درگزر کرنا یہ میری کمزوری کی وجہ سے بعض الفاظ ہو سکتا ہے صحیح معنی میں ادا نہ کر سکا ہوں ہو سکتا ہے کہ بعض الفاظ آپ کو سمجھ نہ آئے ہوں لیکن اللہ پاک آپ کو اجر دے گا اللہ مجھے صحت دے گا انشاءاللہ پھر تفصیل کے ساتھ باتیں ہوں گی لیکن آنے والا جو جمعہ ہے وہ وقت کے عظیم محدث شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا ہے انشاءاللہ وہ آئیں گے انشاءاللہ شاء اللہ جو پڑھائیں گے صبح رب سے 上来的。